چار کیا روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہوئے روشنی ختم تو پھیل جاتی ہے تو سمجھ آیا ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہو گیا کاروبار میں ترقی ہو گئی نبی علیہ السلاط و تقریب نے مال غنیمت سے بہت سارا مال دے دیا تو ان کے دل کھول کر کہتے ہیں مذہب اسلام سچا ہے چل پڑتے ہیں پھر مذہب اسلام کے اندر چل پڑتے ہیں پھر جب تکلیفیں شروع ہو گئی اور اندھیرا ہو گیا کاروبار میں ترقی نہ ہوئی تو پھر ٹھہر جاتے ہیں کہتے ہیں جی کیا ہوا مذہبی تبدیل کیا لیکن فائدہ تو کوئی نہ ہوا سمجھ رہے ہو اب کرو مانا یقاد البر کو شک ثانی مثال خانی دوسری مثال کی دوسری شک ہے یہ قریب ہے بجلی کے اچک لے لے ان کی آنکھوں کو یکتفوں کا مانا ہوتا ہے یکتافوں کا مانا اچک لے لیوے ان کی اچک نہ سمجھتے ہو جس طرح مرغی کے بچے پھیر رہے ہوتے ہیں نا اوپر سے یہ شاہین ہے یہ چیل یہ آ کے یوں اٹھا کے چلی جاتی ہے اوپر اب اس سے کون چھڑا رہے ہو تو اوپر چلی گئی سمجھے نا نہیں اس کو کیا کہتے ہیں اچکنا اوپر اچک لینا کسی چیز کو قریب ہے بجلی کے اچک لے لینے ان کی آنکھوں کو کلما اوا الحم جب بھی روشنی ہوتی ہے واسطے ان کے چل پڑتے ہیں اس کے اللہ کے نیچے یعنی موجزات دیکھتے اور مال غنیمت کا ملنا موجزات دیکھتے اور مال غنیمت کا ان کو ملتا تو یہ پھر چل پڑتے فی فی ہے ہے کا مانا فی رو ہی اس کی روشنائی کے اندر چل پڑتے فی ہے گوبر فی رو اے لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو اوپر یا نیچے فی رو اے ہی کیونکہ خود روشنائی میں تو نہیں چلتے سمجھا دیکھ زو جو ہے وہ ظرف تو نہیں ہے نا جی چل پڑتے ہیں بیچو روشنائی کے ویزا اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے اوپر ان کے تو کھڑے رہتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں سمجھا پڑے گا یعنی تکالیف آتے رہے آتی رہے تکالیف آتی رہے تو یہ ٹھہر جاتے ہیں اور اگر چاہے اللہ پاک تو البتہ لے جائے ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو ان اللہ یہ علت ہے اس لیے کہ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والے ہیں ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں حضرت لذاحب باب فم اہم و ہے نا تھی جی؟ ابسار اہم جو ہے یہ قادق وقت ابسار پر چاہے متفر ہو رہا ہے اور لذا باب فم اہم جو ہے اصاب کی آزان پر متفر ہے اور جج الم کے ساتھ متعلق بات سمجھیے مطلب دیکھو اللہ نے فرمایا یقاد بر کو ہو قریب ہے بجلی کے ان کی آنکھوں کو اچک لے گئے اور ختم کر دے گے اس لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی تک ان کی آنکھیں ختم نہیں ہوئی ابھی تک ان کی آنکھیں اور جس طرح سری کے ثانی کے بارے میں کہا تھا وہ آیا اب اور فرمایا تھا اوم جو اندھے ہیں بوم لائجر جو ان واپس نہیں آئیں گے ان سے مہر جب لگ چکی تھی لیکن یہ جو فریق خالص ہے منافقین کا ان پر اب تک مہر جب نہیں لگی یقاد البرق و یکف ابساروں قریب ہے کہ اچک لے ابھی تک اچکا نہیں ہے ابھی تک ختم ہوئے نہیں ہے اسی طرح آگے ہے بلو شاہ اللہ اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو ختم کر دے گے یعنی ابھی تک ختم کیا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فریق ثانی جو تھا کافروں کا وہ تو لا علاج تھا وہ کیا تھا وہ لا علاج مریض تھے ان کا کوئی علاج نہیں وہاں لکھا تھا سمجھا تھی لا علاج مریض اور یہ جو فریق فریق صالح منافقین تھا یہ لا علاج نہیں یہ قابل علاج ہے اگر ان کو کوئی حکیم مل جائے اور یہ ان سے دوائی بھی لے لے تو علاج ہو سکتا ہے ان کا بات سمجھ لیجیے آگے اللہ پاک نے پھر علاج بیان کیا ہے دو نسخے بیان کیے ایک نسخہ توحید سمجھا یا جو ہم سو کو اور دوسرا نسخہ رسالت میں ان کو تم سی رہے نزلنا آنا بات سمجھ لیجیے اب اس تقریر کے ساتھ جو نا سو بزرگ کو مقبل کے ساتھ ربط لگ گیا جو یا نا سو بزرگ کو مقبل کے ساتھ ربط لگ گیا کہ مقبل کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ مریض قابل علاج ہیں سمجھا اب ان کا علاج بیان فرمایا نسخہ شفا بیان فرمایا دو نسخے ایک نسخہ توحید والا ایک نسخہ سن رہے ہو اچھا جی حضرت ابتدا بقرہ سے لے کر یہاں تک اعلیٰ کل شہر قدیر تک میں نے عرض کیا تھا یہ کیا ہے کیا ہے تمہید میں کتنی باتیں آئی ہیں کتنی باتیں آئی ہیں پہلی بات یہ کہ جس ہدایت کا تم نے اہدنا میں مطالبہ کیا ہے درخواست دی ہے وہ ہدایت تمہیں اس کتاب سے ملے گی ذالک الکتاب و حدل اور دوسری بات اس ہدایت کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے لحاظ سے جو تین جماعتیں پیدا ہوئی کافرین متقین کافرین اور منافقین ان کا ذکر فرمایا تیسری جماعت جو تھی منافقین کی اس کا ذکر ذرا تفصیل سے فرمایا کیونکہ وہ زیادہ ذرا رساں جماعت تھی تو ان کی حالات مزید واضح فرمائے اب تمہید ختم ہوئی اب یا جو سو بدو سے سورت کا مقصودی مضمون شروع ہو رہا ہے پہلے پہلے دن میں نے عرض کیا تھا پہلی پہلی اصطلاح اس کا نام کیا تھا تھا دعوی سورت دعوی سورت کا معنی سورت کا مرکزی مضمون صورت کا مقصودی اور اصلی مضمون ہر سورت کے اندر متعدد مضامین آیا کرتے ہیں اور اس سورت کا جو مقصودی اور اصلی اور مرکزی مضمون ہوتا ہے اسے ہماری اصطلاح میں دعوی سورت کہا جاتا ہے میں نے وہ عرض کیا تھا کہ یہ دعوی صورت جو ہے سورہ بقارہ میں کتنی مرتبہ آئے گا کتنی مرتبہ پہلی مرتبہ جہاں ہے جہاں جنا سو بدور ربکم کے اندر جہاں اصل مقصود جو ہے شرک دعا کی نفی مقصود ہے کہ پکار کے لئے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے اس کے بعد یہ دعویٰ انیسویں رقو میں آئے گا ولا حکم واحد اللہ علا ہُ الرحمن الرحیم وہاں آئے گا شرک سیلی کی تردید کے لیے کہ منت منوتی نظر نیاز اس کے لئے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ اللہ الحی القیوم وہاں آئے گا شفا کے کی نفی کے لیے کہ میرے دربار میں کوئی شبی غالب اور شبی قہری منوانے والا دوری دور نہیں ہے سمجھ رہے ہو اب یہ پہلی دفعہ یہ آ رہا ہے اب مانا کرو یا داو سورت لکھا ہے اور رب لکھا ہوگا نسخہ شفا اول توحید پہلا نسخہ شفا ہے یعنی توحید اے لوگو اناس کا خطاب ساری دنیا کو ہے کس کو ہے ساری دنیا کو ہے عربی اجمی احمر اسود سمجھا مرد عورت بچے بوڑھے سارا انسان جو ان کو خطاب ہے اے لوگو او بدو ربا ساری عبادتیں مالی بدنی لسانی منت پکار پھیرا نظر نہیں آپ ساری مالی بدنی لسانی باتیں کرو صرف اپنے پروردگار کی صرف لکھا ہے ربا کم بات جی۔ صرف اپنے رب کی باتیں کرو او بدو کا معنی میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں اشکال ہے یہاں کہ اللہ فرماتے ہیں او بدھو رب اپنے رب کی عبادت کرو پہلے پہلے دن یہ میں نے مسئلہ عرض کیا تھا جی او بدھو رب اپنے رب کی عبادت کرو حالانکہ یا جو اللہ بدو رب کے نزول سے پہلے مشرقین مکہ ہوں یا یہود ہوں یا نصارہ ہوں سارے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کی عبادت سارے مشرقین مکہ جنہوں نے مسئلہ پڑھا ہے تفصیل کے ساتھ ہو بڑی بس کے ساتھ ان کے حالات پڑھے عقائد اعمال وہ نماز پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے حج کرتے تھے زکات دیتے تھے یہودی بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جب اللہ کی عبادت پہلے سے ہو رہی تھی تو اللہ نے ان کو کیوں فرمایا او بوجھو رب رب کی عبادت کرو رب کی عبادت تو پہلے سے کر رہے تھے وہ سوال سمجھ آیا ہے رب کی عبادت تو وہ پہلے سے کر رہے تھے یہود بھی نصارہ بھی مشرقین عرب بھی تو جب پہلے سے عبادت ہو رہی تھی تو اللہ ان کو کا مر کیوں فرما رہے ہیں کہ رب کی عبادت کرو رب کی عبادت تو پہلے سے ہو رہی تھی سوال سمجھ جائے جواب جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ عبادت کی دعوت نہیں دے رہے اللہ صاحب توحید فل عبادت کی دعوت دے رہے ہیں کس کی دعوت دے رہے توحید فل عبادت کی دعوت ہے عبادت کی دعوت نہیں ہے باقی وہ عبادت کرتے تھے لیکن توحید سے عبادت نہیں کرتے تھے عبادت کے اندر دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے اللہ کی عبادت بھی کرتے دوسروں کی عبادت بھی کرتے اللہ کے بھی سجدے لات لات کے بھی سجدے عزیر ازیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کے بھی سجدے اللہ کی بھی منتے ان کی بھی منتے اللہ کے رکھو ان کے رکھو ساری باتیں ان کے لیے کرتے تھے اللہ پاک یہ نہیں فرماتے کہ میری عبادت کرو اللہ فرماتے ہیں صرف میری عبادت کرو کیا مانا ہے اس لیے مفترین کرام نے اس کا مانا کیا کیا ہے ربکم جی۔ کیا معنی کیا ہے وحدو ابا یہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے تفسیر فرمائی ہے اگلے دن سورہ و نجم کے آخر میں پڑھ رہے ہو بزاریات کے آخر کے اندر کلو عبادت قرآن کلو عبادت الفلقرآن توحید ہے جہاں بھی اللہ پاک عبادت کا حکم دیتے ہیں وہ عبادت کا حکم نہیں بلکہ توحید سے عبادت کا حکم ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے جو تفسیر فرمائی ہے او بدو کے نیچے لکھا ہے وہ حد ربا کو وہ سمجھ رہے ہو اب یہ سوال ختم ہو گیا یہ سوال ختم ہو گیا کہ اللہ پاک نے او بدو فرمایا مفسر نے وہ دو تفسیر کی ہے او بدو اور چیز ہے وہ تو جواب آ گیا کہ عبادت تو پہلے سے ہو رہی تھی عبادت کا حکم نہیں ہے بلکہ کس کا حکم ہے بات اصل یہ ہے مفسرین کے رام کبھی کبھی تو لفظ کی تشریح کرتے ہیں تو اس کا لفظی معنی بیان کرتے ہیں کیا معنی بیان کرتے ہیں لفظ کی تشریح کرتے ہیں لفظی معنی بیان کرتے ہیں جیسے لفظ کا لغت عرب میں کیا معنی ہے اور بعض اوقات مفسرین کرام لفظی معنی نہیں بیان کرتے بلکہ مراد بیان کرتے ہیں کیا بیان کرتے ہیں مرادی معنی جس کو تم کہتے ہو لفظی معنی جو بھی ہے بھئی موقع پر یہاں مراد کیا ہے سمجھ رہے ہو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام جو ہے وہ مراد بیان میں کنند مردما گمان میں کنند کے لفظی کر کردان لوگ سمجھتے ہیں شاید لفظی معنی کیا ہے الگ لفظی مانا نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا ہوتی ہے مراد ہوتی ہے وہ ہیدو جو ہے یہ او بدو کا لفظی مانا نہیں ہے وہ ہیدو ربا کم جو ہے یہ او بدو ربا کم کا لفظی مانا نہیں ہے یہ اس کی مراد بیان ہو رہی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے مراد او بدو نہیں مراد توحید عبادت ہے کیا مراد ہے دلیل اس کی خود قرآن میں موجود ہے آگے کھڑا ہے تجالو للہ ہے یہ نتیجہ ہے دلیل کا کہ اللہ کے لیے ند نہ بناؤ شریک نہ بناؤ تو اگر فقط عبادت کا حکم ہوتا تو انداز کے بنانے سے منع نہ کیا جاتا فلاں للہ انداز انصاف بتلا رہا ہے کہ او بدو کے اندر صرف عبادت کا حکم نہیں ہے بلکہ توحید پھل عبادت کا حکم سمجھ رہے ہو یا سو بدھو اے او لوگو عبادتیں کرو مالی بدنی لسانی منت پکار پھیرا نظر نیاز ثواب ساری عبادتیں کرو صرف اپنے رب کی صرف کا کلمہ لکھا ہے صرف اپنے رب کی اللہ خالہ اب اس مسئلے کو دلائل اقلیہ توحیدیہ کے ساتھ ثابت فرما رہے ہیں اللہ بھی خالہ کا دلیل توحید عقلی نمبر اول اگلے دن الرحمان کی ابتدا میں پڑھ رہے ہو کہ نعمت دو قسمیں روحانیہ اور جسمانیہ یاد ہے جسمانیہ پھر دو قسم آفاقیہ اور انفوسیہ آفاقیہ اور انفوسیہ آفاقیہ پھر تین قسمیں سماویہ الویہ سکھلیا جگیا اور یہ انفوسیہ جو ہے یہ دو قسمیں ایجاد ذات اور ایجاد صفات یاد ہے تمہیں پا رہے ہو اب خالہ کا پہ لکھا ہوگا نعمت اولا انفوسیا یعنی وجود نعمت اولا انفوسیا یعنی یہ پہلی نعمت ہے کہ حضرت اللہ نے ہمیں وجود عطا فرمایا کیونکہ باقی جتنی نعمتیں ساری اس وجود والی نعمت کے بعد ہیں کیونکہ اگر ہم موجود نہ ہوتے جی تو ایمان والی نعمت تندرستی والی نعمت باقی نعمتیں وہ ساری لاشیں ہیں وجود پہلے دیا تو اس کے بعد باقی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں یہ ساروں سے ساری نعمتوں سے پہلی نعمت یہی ہے اللہ بھی خالہ وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا تمہیں لوگوں تمہارے پیدا کرنے والا چونکہ صرف کون ہے اللہ تو اس لیے منت پکار پھیرے کے لائق بھی صرف کون ہے اللہ خالق کیونکہ وہی ہے اس لیے عبادت اور خوشامد کے لائق بھی وہی ہے وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا تمہیں مسئلہ علاج جن ساتھیوں نے پڑھا ہے اس میں توحید فل خالقیت کی بحث آئی تھی جس کی وہاں تو میں نے پڑھا تھا کہ خالق کے دو معنی ہیں کتنی معنی ہیں ایک خلق کا معنی ہے ایجاد معدوم ما فوق الاسباب ایجاد معدوم بغیر اسباب و آلات کے جو اللہ نے اسباب آلات بنائے ہیں ان اسباب اور آلات کو استعمال کرنے کے بغیر کسی معدوم کو غیبی قوت کے ساتھ موجود کر لیا جائے اسباب اور آلات کو استعمال کرنے کے بغیر غیبی قدرت اور قوت کے ساتھ کسی معذوم کو کیا کیا جائے موجود کیا جائے اس کو اس کا ایک خلق کا پہلا معنی ہے یہ اور یہ حقیقی معنی خلق کا یہ ہے سمجھ رہے ہو یہ اللہ کی صفت ہے کس کی صفت ہے اللہ تبارک مطالعہ بغیر اسباب و آلات کے سمجھا کسی سبب کا محتاج نہیں ہے وہ ایک چیز کو کیا کرتا ہے موجود کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا بدی السماوات والارض یہ آسمان نہیں تھے یہ زمینیں نہیں تھی میں نے ان کو اکثر سر نو پیدا کیا سمجھا بغیر سبب کے بغیر آلے کے بغیر کسی مثال کے اثر نو میں نے بنایا ہے اور دوسرا خلق کا معنی ہے حضرت خلق کا معنی التقدیر و تصویر کیا مانا ہے کسی شے کا اندازہ لگانا پھر اس اندازے کے مطابق اس کی ہاتھوں کے ذریعے صورت تیار کرنا آلات اور اسباب اختیار کر کے اس کی صورت اختیار کرنا اور جس طرح آج کل مشینیں بناتی ہیں تو یہ معنی جو ہے یہ اللہ کی صفت نہیں ہے یہ دوسرا معنی جو مخلوق میں پایا جاتا ہے مخلوق کرتی ہے نا جی ہاتھوں کے ساتھ مشینوں کے ساتھ چیزیں بنا رہے ہیں اسباب آلات کو اختیار کر کے کسی چیز کی شکل تیار کرنا یہ جو ہے یہ معنی مخلوق میں بھی پایا جاتا ہے یہ اللہ کی صفت نہیں ہے سمجھ رہے ہو جی پہلا معنی جو ہے وہ کس کی صفت ہے صرف اللہ پاک کی ایجاد معدوم معاف الاسباب وہ کس کی صفت ہے وہ کسی مخلوق میں ماننا جو ہے وہ شرک و کفر ہے اور دوسرا معنی جو ہے وہ مخلوق میں پایا جاتا ہے اسی دوسرے معنی کے لحاظ سے اللہ پاک نے فرمایا ہے تبارک ہو احسن الخال جمع لایا کیونکہ خالقین بے معنی مصورین ہے مصورین بہت ہے اور پہلا معنی جو ہے وہ یہاں مراد ہے یہاں خالہ کا کم کے اندر پہلا معنی مراد ہے کرو مانا وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا تمہیں بلوین امن قبل کم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ولدین امن قبل کم کے نیچے لکھائے نعمت دوم موقوف حال وجود نعمت دوم ہمارا وجود ہمارے باپ دادوں کے وجود پر موقوف ہے اگر باپ دادے نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے تو پہلے ہمارا ذکر فرمایا کہ تمہیں پیدا فرمایا اب فرماتے ہیں کہ جن پر تمہارا وجود موقوف ہے یعنی تمہارے باپ دادے ان کو بھی میں نے پیدا کیا اب دیکھو ولدین امن کم لے اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے لال تتقون یہ جملہ محتارد ہے دلیل کے درمیان میں آ گیا ہے ہاں لال تتقون تاکہ تم بچ جاؤ تاکہ تم لاللہ جو ہے حضرت یہاں لاللہ بے معنی ترجیح نہیں ہے سمجھ رہے ہو یہاں لاللہ بے معنی ترجیح نہیں ہے امید کے لیے نہیں ہے یہاں لاللہ بے معنی کئے ہے بے معنی کئے پڑھتے ہو نا قہ قے معنی کے اندر ہے لاللہ کو اس لیے مانا کرو تاکہ تم بچ جاؤ تاکہ تم یہاں مانا امید والا نہیں کرنا امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے تاکہ تم بچ جاؤ کس بات سے بچ جاؤ بے عبادت ہی ہو بے عبادت ہی ہو تاکہ تم اس کی عبادت کرنے سے اس کی سزا سے بچ جاؤ اس کے عذاب سے بچ جاؤ جلالین کا حوالہ ہے لکھا ہے لال تک تکون پر تو توحید دفاع ضرر لکھا ہوا ہے ہاں، ہے تاکہ تم بچ جاؤ یہ توحید کا فائدہ ہوگا کہ تم نقصان سے بچ جاؤ گے اگلے عذاب سے تم بچ جاؤ گے تاکہ تم بچ جاؤ تم دے عبادت ہی اللہ بھی جال نعمت سوم کیا نعمت سوم اب آفا کی نعمت کا ذکر ہے وہ ذات ہے پاک جس نے بنایا تمہارے نفے کے لیے یہ لام کون سا ہے نفے کے معنی میں جس نے بنایا تمہارے نفے کے لیے زمین کو فراشن بستر اور آسمان کو چھت میرے طرف دیکھو کچھ دیر پہلے کسی ساتھی نے پرچی بھی لکھی تھی میں نے اسی جگہ کا وعدہ کیا تھا لکم پر عرض کر رہا ہوں فائدہ جا اعلی لکم کے لام کا مسئلہ یہ شراک کا ہے آپ نے پڑھا ہے کہ باری تعالیٰ کے افعال جو ہیں یہ معلل بالاغراض ہیں یا نہیں ہیں افعال باری تعالیٰ معلل بالاغراض ہیں یا وہ سن رہے ہو کیا مطلب ہے یعنی باری تعالیٰ کے افعال کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے یا نہیں کچھ علماء تو اس طرف چلے گئے کہ باری تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوا کرتے جی. کیا بلا ہو گئی ہے باری کے افعال معلل بل اغراض کیوں اس لیے کہ معلد بل اغراض ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اغراض کا محتاج ہو گیا کیا ہو گیا بھئی آپ جو بازار جاتے ہو روزانہ صبح شام بلکہ تین وقت جاتے ہو دوپہر کو شام کو رات کو جی نہیں جاتے میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں طالب علم عشاء کے بعد بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں بھائی بازار کوئی آدمی جاتا ہے کوئی کام ہوتا ہے یا آوارے جاتے ہو یا یہ صورت بھی ہے اچھا مثلا کوئی کاپی خریدنی ہے تمہیں اور تم گئے ہو بازار تو تم کاپی کے محتاج تھے تو گئے ہو اگر کاپی کے محتاج نہ ہوتے تو نہ جاتے سمجھا نا جو چیز انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ بازار میں ملتی ہے تو جاتا ہے بندہ خریدنے کے لیے تو ضرورت ہے نا جی بندہ محتاج ہو گیا نا اس کا تب جاتا ہے مثلا تم مطبخ جاتے ہو کیوں جاتے ہو کھانا لینے کے لیے کیوں اس لیے کہ کھانے کی ضرورت ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو پڑھنے کے لیے کیوں اس لیے کہ پڑھنے کی تو انسان جو کام کرتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے تب وہ کرتا ہے اور اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اس لیے باری تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہے بات سمجھ رہی ہے لیکن محققین کا ایک اور خیال ہے ذرا سمجھ لو بات وہ یہ ہے کہ غرض کا معنی کیا ہے تو سمجھ رہے ہو اگر غرض کا معنی کرو محتاجی کیا معنی کرو محتاجی پھر تو اللہ پاک کا کوئی فیل معلل بالغرض نہیں ہے اگر غرض کا معنی کیا کیا جائے محتاجی تو پھر اللہ کا کوئی فیل معلل بالغرض نہیں ہے کیونکہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور اگر حضرت غرض کا مانا کرو حکمت کیا مانا کرو حکمت اور فائدہ تو پھر اللہ پاک کے تمام افعال معلل بالاغراض ہیں یعنی ہر فیل کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے کچھ سمجھ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے افعال کی کوئی نہ کوئی حکمت اللہ کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہوتا اگر غرض کا معنی کرو محتاجی پھر تو اللہ کا کوئی فیل معلل بالغرض نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک کو کوئی غرض نہیں کوئی محتاجی نہیں ہے اور اگر اس کا معنی کرو حکمت تو اللہ پاک کے تمام افعال جو ہیں وہ معلل بالاغراض ہیں اور اللہ کے تمام افعال کی حکمتیں ہیں اللہ کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہے یہ لقم ہے نا لقم یہ لام جو ہے یہ لام نفے کا ہے اللہ نے زمین بنائی آسمان بنایا سب کچھ کیا لیکن اللہ پاک کو اس کے بنانے کی کوئی غرض اور محتاجی نہیں ہے بنانے کی کوئی غرض اور محتاجی البتہ اس میں حکمت ہے حکمت یہ کہ ہمارا نفع ہے ہمارا کیا ہے آپ کرو وہ ذات پاپ جس نے بنایا لکم تمہارے نفے کے لیے لکم کے لام کس کے لیے نفے کے لیے تمہارے نفے کے لیے الردا زمین کو فراشن بستر سما اور آسمان کو بنا چھت و نعمت چہارم چل طریقہ ہے چہارم اور اتارا آسمان سے ماں ان پانی کو اخرج نعمت پنجم پس نکالا اس پانی کے ذریعے من سمراط پھل رزق لکم کم لام پمانا رز پن سے پہلے کریں گے لے کم کیا معنی کریں گے لے رزقکم واسطے روزی دینے تمہارے کے تمہیں روزی دینے کے لیے اللہ نے سمراٹ پیدا فرمائے طرف دیکھو جس طرح کے ایک خامند ہوتا ہے اور ایک بیوی ہوتی ہے اور وہ ہم بستر ہوتے ہیں خامند کا نسخہ عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے تو وہاں سے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے ایسا ہے نا جی آسمان بمنزل مرد کے ہے زمین بمنزل عورت کے ہے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے یہ بمنزل نطفے کے ہے زمین سے جو نباتات نکلتی ہیں یہ بمنزل آل اولاد کے ہے سمجھ رہے ہو اس لیے حضرت اللہ الحکم الرضا الارض پر لکھا ہے بمنزلہ عورت سے کیا لکھا ہے عورت نہیں بمنزلہ عورت سے اور بھت سما پر لکھا ہے بمنزلہ جوان کے اور انزل من السماء مان مان پر لکھا ہے بمنزلہ جتھا کے اور اخرج من السمرات بہی من السمرات پر کیا لکھا ہے کچھ نہیں لکھا بمنزلہ اولاد لکھو بمنزلہ اولاد سمرات پر لکھ لیا ہے اللہ وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے نفے کے لیے زمین کو بستر بستر اور آسمان کو چھت اور اتارا آسمان سے پانی پس نکالا اس کے ذریعے مین ثمارات مختلف قسم کے ثمارت رض القم تمہاری روزی دینے کے لیے فلا تجال اب حضرت یہ فا فسیحا ہے یہ فا کون سی ہے پسیہ جزا ہوتی ہے شرط مقدر یہاں شرط مقدر بھی لکھی پڑی ہے اے ایزا کان ال امرو قزا نے کا نل امرو جب معاملہ ایسے ہے کون سا معاملہ کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا تمہارے باپ دادوں کو اللہ نے پیدا کیا زمین کو بستر اللہ نے بنایا آسمان کو چھت اللہ نے بنایا آسمان سے پانی اللہ نے نازل کیا اگر زمین سے سمارات بھی اللہ نے نکالے تو فلا تجالو پت نہ کرو تم باتیں اللہ کے انداز یہ حضرت نتیجہ ہے مقبل کا ساری دلیل کا چاہے نتیجہ ہے اور یہ کرینہ ہے اس بات کا کہ او بدو میں چاہے حسر ہے نہ کرو تم واسطے اللہ پاک کے انداز <clears throat> جن خوش نصیب لوگوں نے مسئلہ الہ پڑھا ہے انہوں نے انداز کی بات بڑی مفصل مبین مشرہ پڑی ہے کہ انداز کا لغت میں معنی کیا ہوتا ہے اور یہاں کیا مراد ہے انداز کا معنی المسل المناوی لیکن پرانے پاک کے اندر مطلق شرکا پر بولا جاتا ہے اس لیے انداز ان پر لکھا ہے اے شرکا آفل عبادت اے شرکا آفل عبادت جاتے نہ کرو تم اللہ پاک کے لیے شریک فل عبادت وہ ان تم تالمون درا حال ہے کہ تم جانتے بھی ہو سمجھا جانتے بھی ہو کیا جانتے ہو تالم کے نیچے لا کا لہو فی ہاد ہم ساتے لا کا لہو یہ پانچ چیزیں جو گزری ہیں ہمیں پیدا کرنا ہمارے باپ دادو کو پیدا کرنا زمین کو فراج بنانا آسمان کو بنا بنانا اور آسمان سے پانی نادل کر کے سمراٹ نکالنا پانچ چیزوں کے اندر مسئلہ الہ میں تفصیل گزر آئی ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر وہ لوگ مبحد تھے مشرق نبی علیہ السلام کے موافق تھے مخالف نہیں تھے سمجھا تھی ان کا عقیدہ تھا کہ لا خالق السماوات والارض اور لا خالق لنا والے معبودات نا اللہ کڑا ہمارا ہمارے معبودوں کا خالق بھی اللہ ہے والا سالتا ہوں من خالق ہوں عابدین المعبودین مان لے یقول اللہ سمجھ رہے ہو اس لیے فرمایا اور تم جانتے بھی ہو کہ کیا جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پانچ چیزوں میں کوئی شریک نہیں جب ان پانچ چیزوں میں کوئی شریک نہیں ہے تو پھر اللہ پاک کے علاوہ کوئی عبادت اور پکار کے بھی مستحق نہیں ہے سمجھا بھائی اچھا سی جیسے ایک نسخہ شفا ختم ہو گیا اب ان کن تم فی ہے سے دوسرا نسخہ شفا شروع ہو رہا ہے لکھا ہے آپ کے پاس برہان رسالت برہان رسالت اور لکھ لو جواب شبوں کے بعد لکھ لو نسخہ شفا نمبر دوم نسخہ شفا دوم لکھ لو لکھ لیا ہے اچھا میری طرف دیکھو میں اس آیت کے مقبل کے ساتھ دو ربط لگا رہا ہوں پہلا ربط تو میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ یقاد البرق و یکتف و ہوں اور لو شاء اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ابھی قابل علاج ہیں لا علاج ابھی تک نہیں ہوئے یہ اگر ان کو کوئی نسخہ شفا مل جائے اور یہ علاج بھی کروائیں اپنا تو درست ہو سکتے ہیں ان کے لیے اللہ نے دو نسخے شفا کے پیش فرمائے پہلا توحید اور دوسرا رسالت یہ دوسرا نسخہ شفا ہے ایک ربط یہ لگ دیا اور ہمارے طرز پر مولانا رحم اللہ کی طرز پر جو ہم چل رہے ہیں اس طرز کے اندر یا یوننا سو بدو کے اندر دعوی توحید پیش کیا گیا اب اس دعوی توحید پر دو شبو ہوتے تھے ان کا ارتفاع ہے کتنے شبو ہوتے تھے پہلے کیا جا رہا ہے اور دوسرے شبوں کا جواب آگے آ رہا ہے تھوڑا سا آگے ان اللہ لہٰ مسلم وہ اگلے صفحے کی پہلی سطح کے آخر میں ہے ان اللہ علیہ وہ بھی شبوں کا جواب ہے کو تم کی رہے کا لکھا جواب ہے شبو کیا لکھا ہے جواب ہے میری طرف دیکھو شبو کیا تھا شبو یہ ہے کہ ہم دعوے توحید کو نہیں مانتے او بدو والے دعوے کو کیوں اگر یہ خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو اللہ اس کو یک بارگی نازل کر دیتا پورا قرآن یک بارگی آتا جس طرح تورات یک بارگی آئی انجیل یک بارگی آئی یہ قرآن تھوڑا تھوڑا جو پیش کرتا ہے معلوم ہوا خدا نے نہیں بھیجا یہ اپنی طرف سے بناتا ہے دو چار ایسے سورت آدھی صورت جتنی بن جاتی ہے وہ پیش کر دیتا ہے پھر بنانے لگ جاتا ہے پھر جتنی بن جاتی ہے پیش کر دیتا ہے اگر یہ دعویٰ اللہ کی طرف سے ہوتا تو قرآن یک بار بھی نہ گئی بات سمجھے اللہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے میاں اگر میرے پیغمبر نے بنایا ہے تو یہ بھی عربی ہے تم بھی عربی ہو تم ایسی کتاب بنا کر پیش کر دو ایک سورت تو بنا اور چلو زیادہ نہ صحیح ایک سورت بنا کر پیش کر دو ہم سمجھیں گے کہ نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے کچھ سمجھ آیا ہے یہ جواب تھا شبو تھا اور شبو کا میں نے جواب دے دیا یہ تقریر آ گئی اب آگے اور دو فائدے سن لو پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک تبارک مطالعہ کا یہ قانون رہا ہے کہ ہر دور کے پیغمبر کو اس دور کے اور اس علاقے کے حالات کے مطابق اللہ پاک موجود عنایت کرتے تھے اس دور کے اور اس علاقے کے حالات کے مناسب مثال کے طور پر سمجھو بات مثال کے طور پر موسا علیہ السلام کے زمانے کے اندر مصر کے علاقے کے اندر جادو کا بڑا چرچا تھا اس کا چرچا تھا پیچھے میں نے عرض کیا تھا جہاں آیا تھا نا کالو یا یاد ہے وہاں میں نے سمجھایا تھا کہ ساحر کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ شہر کو وہ بہت اچھا سمجھا کرتے تھے اور جادوگر جو تھے ان کی بڑی شان تھی ان کے نزدیک تو جادو کا بڑا چرچا تھا اللہ پاک نے موسا علیہ السلام کو موجدہ دیا کہ لاٹھی سانپ بن جائے سانپ لاٹھی بن جائے سمجھ رہے ہو وہ ان کے حال کے مناسب اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر تخت کا بڑا چرچا تھا کہ ہر بادشاہ جو ہے وہ اپنے شان کے مناسب عمدہ سے عمدہ تخت بنوانے کی کوشش کرتا تھا اللہ نے حضرت کو ایسا تخت عنایت فرمایا جو ہوا پہ اڑتا تھا سمجھا نہیں اسی طرح عیسیٰ علیہ سلاد و تسلیم کے دور کے اندر یونان کے اطباء کا بڑا چرچا تھا کہ مشکل سے مشکل بیماریوں کا پیچیدہ امراض کا بھی وہ علاج کر لیا کرتے تھے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجدہ دیا کہ ماں درداد اندھے درست ہو رہے ہیں سمجھا برس کی بیماری والا جو ہے وہ درست ہو رہا ہے سمجھا اس قسم کی موج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا جو آدمی بڑا فصیح ہوتا شیر کہتا بڑے عمدہ وہ اپنے کلام کو کابت اللہ کے اندر آ کر لٹکایا کرتا تھا کہاں لٹکاتا تھا کعبے کے اندر اپنے اشعار کو اور اپنے کلام کو لٹکایا کرتا تھا اور وہ عربی جو تھے اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کو کہتے تھے یہ تو جانوروں کی زبانیں ہیں کس کی زبانیں ہیں یہ فارسی یہ بلوچی یہ سریتی یہ پٹھانی یہ دوسری زبانیں جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو جانوروں کی زبانیں ہیں ہماری زبان ہے جو فصیح و بلیغ زبان ہے باقی ہے بھی ایسے عربیت کو اللہ نے شرط تو فرمایا ہے بہرحال وہ لوگ جو تھے وہ فساد و بلاوت کا بڑا چرچا تھا ان کے علاقے کے اندر اور اس میں مقابلہ بازی ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس ایسی فصیح و بلی کتاب بطور موجہ عطا فرمائی جس کا مقابلہ کسی کو کرنے کی طاقت ہے احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ سورت نہ ہوئی انا آنا کل کوثر ربے کا من ہر ان شان کا حول اب تک تو حضرت کے ایک شاگرد نے یہ کلام لکھ کر کعبے میں لٹکا ہے سن رہے ہو یہ سورت کر ایک رہ یا باہر سے بڑا فصیح ہو بلیغ شاعر تھا بڑا زبردست اس نے جو دیکھا بار بار دیکھتا رہا بار بار دیکھتا رہا کل کو سر فصل ربے کا ان شانے کا ہو لکڑ معمولی یعنی چھوٹی سی صورت ہے اور بڑی جامع اور فساد فسا بلاغت کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ما قول البشر یہ بشر کا کلام ہے بلّا ہاگا اس نے سجا بندی ملا دی ان کوئنہ کل کو سر تسلی لے ربے کا ان شان حول ابتر واللہ ماں ہاگا کول بشر اللہ کی قسم جہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے تو اس زمانے کے اندر چرچا تھا کیونکہ فساد و بلاوت کا تو اللہ نے حضرت کو یہ معذہ عنایت فرمایا یہ کلام فصیح و بلیغ اللہ جن وسل حاضل قرآن لا یا بے مسلح ہی حمل بازل ظہیرا سارے انسان سارے جنات جمع ہو جائیں تو قرآن جیسا کلام بنا لے میں لیکن کوئی بنانے کی طاقت یاد کر لو اور تو اور رہے خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کلام جیسا کلام بنا نہیں سکتے بات ایک فائدہ دوسرا فائدہ بھی عرض کر دوسرا فائدہ سن لو حضرت نبی علیہ السلام کے معجزات جو ہیں وہ بہت سارے ہیں ان گنت معجزات ہیں لیکن سارے معجزات ایک طرف اور قرآن پاک والے معجزہ ایک طرف کیوں اس کے دو وجوہ ہیں کتنی وجوہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ باقی جتنی موجدات ہیں ان کو اس وقت کے لوگوں نے دیکھا بعد والے لوگوں نے ان موجاد کی زیارت نہیں کی اور سمجھ رہے ہو انگلیوں سے پانی کا نکلنا شام کا بس جانا درختوں کا چل پڑنا چاند کا دو ٹوٹے ہو جانا وغیرہ وغیرہ جتنی موجات بھی ہیں اس وقت کے لوگوں نے دیکھے بعد والے اس کے دیکھنے سے چاہے محروم ہیں خلاف اس معدے کا پرانے پاک کا کہ آج تک بھی دنیا دیکھتی آئی اور قیامت تک دیکھتی رہے گی سمجھا اس لیے اس معدے کی شان اور اس کا درجہ باقی تمام معجزات سے اوپر اور بڑھا ہوا ہے دوسری وجہ دوسری وجہ یہ کہ باقی معجزات جو تھے ان کے اندر جنت اور جہنم کا راستہ نہیں بتایا گیا احکام شرح کا ذکر ان کے اندر نہیں ہے حلال حرام پاک پلی جید نجد جو مدار ہے سعادت کی ان کے اندر کسی چیز کا ذکر ازگار نہیں ہے یہ موجودہ ایسا ہے کہ جس کے اندر تمام احکامات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیے توحید و ایمان کا بیان ہے شرک و کفر کا بیان ہے سنت و بدت کا بیان ہے حلال حرام پاک پلی جیز ن ساری چیزوں کا اس کے اندر بیان ہے اس کے ذریعے جنت اور جہنم کے راستے متعین ہوتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر اس کا علم حاصل کر کے عمل کر کے انسان جنتی بن سکتا ہے اس لیے اس معجزے کو باقی تمام معجزات پر فوقیت حاصل ہے اور اس کا رتبہ تمام معجزات سے بڑھا ہوا ہے بات سمجھیے قيد مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قبل میں تمہیدی طور پہ میں نے عرض کیا تھا کہ یا یونا سو بجو کے دعوے پر ایک شبو ہوتا تھا ان کن سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے شبو یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اس دعوے توحید او بجو رد والے کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ یہ کلام پاک جو ہے یہ اللہ کا نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وضع کردہ ہے اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ بھی نازل ہوتا ہے جس طرح تورات اور انجیل نازل ہوئے یکبارگی نازل نہیں ہوا یہ تھوڑا تھوڑا بنا کر پیش کرتا ہے سمجھا نا سر خود بناتا ہے یہ اس لیے ہم یہ دعویٰ تسلیم نہیں کرتے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر یہی اشکال ہے تو اس کا ایک واحد حل یہی ہے کہ تم بھی عربی ہو یہ بھی عربی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی بنا کر لے آؤ جس طرح یہ بناتا ہے تم بھی بنا کر لے آؤ نمبر دو یہ نسخہ شفا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماروں کے لیے دو نسخے شفا پیش فرمائے پہلا نمبر توحید اور دوسرا رسالت یہ دوسرا نسخہ شفا ہے مانا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم تم عَبْدِنَا اور اگر ہو تم بیچ کچھ خلجان اور کچھ شاخوں کے مما نزلنا اس کتاب سے جو تھوڑی تھوڑی نازل کی ہے ہم نے اپنے خاص بندے پر نزلنا پر لکھا ہے منشا شبو کیا لکھا ہے پہلے پہلے دن سبق حامی شروع کیا تھا میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ لفظ دو ہیں ایک انزال اور ایک تنزیل انزال اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا تدریجی نزول کو کیا کہتے ہیں تنزیل اور انزال کہتے ہیں یکبارگی کسی چیز کو نادل کرنا مشرقین کو جو شبہ پڑتا تھا اس کتاب کے مفترا ہونے پر وہ اس لیے پڑھتا تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا جو پیش کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو یہ اپنی طرف سے بناتا ہے تو نزلہ جو نزل و تنزیل جو ہے یہ ان کا منشا شبو ہے نزلنا کے نیچے اس لیے لکھا ہے شبوں کا منشا یہی تنزیل اور نزلنا اور تھوڑا تھوڑا نازل کرنا یہ خود منشا شبو تھا مما نزل دینا اگر ہو تم بیچ کچھ خلجان اور شب کو شبو کے اس کتاب سے جو تھوڑی تھوڑی نازل کی ہم نے اپنے خاص بندے پر غیب مما نزلنا پر لکھائے اعلیٰ الجلال لکھا ہے اور نزلنا اعلیٰ کے نیچے لکھا ہے اللہ ہے یہ کی ابتدا کے اندر لا بخشی ہے پر پڑھائے تھے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں کس بات میں شک نہیں ہے یعنی اس بات میں شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے لا لارے ہے مر عالمین وہی بات ہے شک اس بات کا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے جو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہم نے اعلیٰ آب دینا اپنے خاص بندے پر آب دینا کی اضافت جو ہے یہ اضافت تشریفی ہے کون سی اضافت ہے تشریفی تقریمی کہ اللہ پاک نے شرافت کے لیے اپنی طرف منسوخ کر دیا کہ ہمارا بندہ ہے یہ نبی علیہ السلام چاہیں ہمارے بندے ہیں فاتو بے سورت ہی بس لے آؤ تم ایک سورت مسل اس قرآن پاک اس قرآن پاک جیسی کوئی سورت پیش کرو <clears throat> دو باتیں سمجھ لو پہلی بات یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آئے گا سورہ حود کے اندر پڑھیں گے کہ قرآن پاک نے ان کو پہلے چیلنج کیا فاتو بے عشر سواری مثل ہی کیا فرمایا تعقوب عشر قبار نسل ہی تم قرآن پاک جیسی دس صورتیں بنا کر لے آؤ جب انہوں نے دس صورتوں کا جواب نہ دیا تو پھر اللہ نے فرمایا فاتوب سورت مسل ہی پورے یونس کے اندر ایک صورت لے آؤ اس کے مثل اور باقر آباد میں آئی اس میں بھی صورت کا ہے پہلے دس صورتوں کا چیلنج ہوا بعد میں پھر ایک صورت کے چیلنج چلو دس نہیں بنا سکتے تو ایک تو بنا کر لے آؤ دوسری بات عرض کرنی ہے کہ من ہی کا ہی ضمیر کہاں جا رہا ہے مثل اس کے سے مثل ہی کا ضمیر کا مرجع کیا ہے ایک قول بعض علماء کا ہے کہ اس کا مرجع جو ہے وہ آب دینا ہے کون ہے آب دینا مرجع ہے لے آؤ تم ایک صورت مثل اس آب دینا یعنی ہمارا بندہ ہمارا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امی اور ان پڑھ ہے کسی کے پاس نہیں پڑھا ایسا کوئی بندہ ہو ان پڑھ بھی ہو اور وہ ایسی کتاب بنا کر پیش کرے ایک صورت تو وہ ہمیں پیش کرو مثل ہی کا ضمیر کہاں جا رہا ہے آپ دینا کی طرف مثل اس آپ دینا لیکن یہ توجہ جو ہے یہ غلط ہے یہ توجہ درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ پھر چیلنج جو ہے یہ صرف امی جین کو بنے گا کن کو بنے گا اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ان پڑھ جو ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے قرآن کا پڑھے لکھے جو ہیں وہ مقابلہ کر لیں گے اس کا مطلب ہے فاتو بے صورت مم مثل ہی کوئی ان پڑھ بندہ جو ہے اس کو کہو کہ صورت بنا کر پیش کرے پڑھا لکھا بندہ کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے حالانکہ قرآن پاک کا مقابلہ جو ہے وہ تو ساری دنیا کے ساتھ ہے پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو اللہ نے فرما حاضل قرآن ہی سارے جنات سارے انسان جمع ہو جائیں کہ قرآن کی ایک آیت بنا کر پیش کریں قرآن جیسی تو وہ نہیں بنا سکتے حتیٰ کہ حضرت خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکتے وہ سن رہے ہو اس لیے یہ توجہ درست نہیں ہے درست تو جی دوسری ہے کہ مثل ہی کا ہی ضمیر جو ہے مما نزل نا کے ما نزل نا کی طرف جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے ما نزل نا القرآن جو باز ہو بازا قرآن باز باز کی تفسیر کرتا ہے سورہ اس یونس کے اندر فرمایا فاتوب فاتو مثل مسل ہی کیا فرمایا فاتو بہ سورتن مثل من نہیں ہے وہاں فاتو بے صورت مثل ہی وہاں من کا کلمہ نہیں ہے تو جب وہاں صرف مثل ہی ہے تو اس کو ضمیر پھر جو ہے وہ دینا کی طرف نہیں جا سکتی کیونکہ مانا بنے گا لے آؤ تم کوئی صورت جو مثل ہو دینا کے حالانکہ صورت تو دینا کی طرح سمجھ رہے ہو صورت تو نبی علیہ السلام کی طرح نہیں ہو سکتی تشریح غلط ہے اس لیے یہاں بھی ایسے ہے کہ من ہی کا من زیدہ ہے اور ہی کا جمیر جو ہے وہ مان نزلنا کی طرف جا رہا ہے اب مانا کیا ہوگا پس لے آؤ تم بے صورت کوئی صورت مثل مان عثمانزلنا کے مثل اس ہاں مثل مصل عثمانزلنا کے کوئی صورت لے آؤ ہم نے جو کتاب اتاری ہے اس جیسی کوئی صورت پیش کرو تم اب دینا کی طرف ضمیر نہیں جا رہا یہ قول مرجو ہے ضعیف ہے بالکل بس یہ بات ختم ہو گئی اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو فرما رہے فاتو لے آؤ اس کو کہا جاتا ہے امر تاجیز اس کو کیا کہتے ہیں امر تاجیز تاجیز کا مانا دوسرے کو آجز کرنا دوسرے کو کیا کرنا آجز کرنا اور اس کے عجز کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کہ لے آؤ نا جلدی کرو لے آؤ نا مطالبہ ہو رہا ہے تاکہ وہ نہ لے آئیں اور ان کا عجز ظاہر ہو جائے وہ نہ لے آئیں اور ان کا عجز ظاہر ہو جائے ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے فاتوق امر ہے اور یہ امر امر امر تعجیز ہے یہ دیگر را عجد کردم دوسرے کو عجد کر دے ہو اور بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک جو فرماتے ہیں کہ تم قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ سمجھا سی اور وہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے یہ چیلنج جو ان کو دیا جا رہا ہے اور تحدی جو کی جا رہی ہے کس بات کے اندر سمجھ رہے ہو یہ ان کو چیلنج جو کیا جا رہا ہے کہ تم قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ کس بات کے اندر قرآن کے مثل ہو گئے مثلیت سے کیا مراد ہے مشہور یہ ہے کہ مثلیت سے مراد فصاحت و بلاغت ہے کیا مراد ہے جس طرح یہ کلام پاک پھنسی اور بلیغ ہے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے اس طرح کوئی تم فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر مشتمل کوئی صورت بنا کر لے آؤ سمجھ رہے ہو چیلنج اور تحدی جو ہے وہ کس بات کے اندر ہے فصاحت و بلاغت کے اندر کہ ایسی فصیح و بلی کوئی صورت پیش کرو جیسی قرآن پاک کی صورت ہے لیکن مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کے اندر بند نہیں ہے چیلنج یہ بھی ہے فصاحت و بلاغت کے اندر بھی ہے لیکن اس میں بند اللہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب جیسی کتاب اور صورت لے آؤ جس طرح کے یہ کتاب فصیح و بلیغ ہے اس طرح وہ بھی چاہو گے اور جس طرح یہ کتاب حقائق پر مشتمل ہے اس میں ایک حرف بھی جھوٹا نہیں ہے اس طرح وہ بھی حقائق پر مشتمل ہوگئے اس میں کوئی قزب اور جھوٹ جس طرح کہ اس کتاب کی ترتیب ہے کہ مسئلے کو آیا بیاں کرنے کے لیے کبھی دلائل نقلیہ کبھی دلائل عقلیہ کبھی تخویف ہے کبھی تنظیم اپنا بشارت ہے کبھی زجر ہے کبھی شکوہ ہے جو طور طریقے اس کتاب کے اندر ہیں کہ ساری چیزیں یہاں مراد ہیں بات سمجھیے فصاحت اور بلاغت بھی مراد ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی مراد ہے کہ جس طرح اس کتاب کا طرز ہے اور اس کتاب کا طریقہ ہے اور طرز بیان ہے سمجھا دلائل کا اور وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں ایسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ صرف فساحت و بلاغت جو ہے اس کے اندر بند نہیں ہے کرو مانا صورت مسلے جی پس لے آؤ تم کوئی صورت مثل عثمان زلنا کے ود او شہدا جواب شب و ثانی ہوا ہے اور شبہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے میاں ہمیں جو تم کہتے ہو کہ تم بنا کر لے آؤ چلو ہم نہیں بنا سکتے تو ہمارے جو حاضر ناظر معبود مشکل کشا ہے وہ ہمیں بنا کر دیں گے وہ ہمیں اللہ نے فرمایا کوئی فکر نہیں ان کو بھی بلا لو ان کو بھی اکٹھا کر لو جن کو تم پیغمبروں کو نبیوں کو ولیوں کو ملیکا کو جنات کو حاضر ناظر مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو کہ مشکل وقت کے اندر وہ تمہارے کام آتے ہیں آج تمہارے اوپر مشکل گھڑی آئی ہوئی ہے کہ دشمن تمہیں چیلنج کر رہا ہے تم ان کو پکارو نا تمہاری مدد کریں آئیں اور تم سے بنوا دے میں کوئی صورت تمہیں سمجھا نہیں ودوشا اور پکارو تم شہدا منا اپنے حاضروں ناظروں کو شہدا منا حاضروں ناظروں کو بلاؤ کیا مطلب ہے سنو بات ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے چاہے ہر وقت موجود ہے اور ہمارے ہر حال کو دیکھ رہا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے اسی طرح مشرق جو عبادت کرتے ہیں بزرگوں کی تو اپنے بزرگوں کو وہ بھی کیا سمجھتے ہیں حاضر و نادر سمجھتے ہیں اس لیے اللہ نے بد او کم نہیں فرمایا بلکہ فرمایا شہدا الحاطہ کم نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا شہدا کم جن کو تم حاضر نادر سمجھتے ہو ان کو بلاؤ اور وہ تمہاری مدد کریں اور تمہارا کام کریں او شہدا کم اور بلاؤ تم اپنے حاضروں ناظروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا جو بھی ہے سب کو سب کو تم بلاؤ ان کو تم فاد اگر ہو تم سچے کس بات میں سچے ان من کلام البشر انہ اس بات کے اندر تم سچے ہو کہ قرآن بشری کلام ہے تو اگر تم ان کو بلاؤ وہ تمہاری مدد کریں یہ جامع البیان کا حوالہ ہے اس کا حوالہ ہے اچھا س علم اب آگے کی تخویف اخروی کیا ہے آخرت کے عذاب کا ڈراوا آ رہا ہے فعلم تفالو شرط ہے ستہ پنہا رلتی رپو کیا ہے جزا ہے مانا کس طرح ہوگا پس اگر نہ کر سکو تم پس اگر نہ کر سکو تم یہ کام یعنی اتیان بھی صورت والا کام جو ہے وہ تم نہ کر سکو تو پھر فتح کنارا پس بچو تم ڈرو تم آگ سے وہ جو ایندھن اس کا لوگ اور پتھر ہوں گے یہ ہے شرط جگہ درمیان میں ولن تفالو یہ مستقل پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے حضرت کو کیا ہے کو میں سمجھا دوں کس طرح معجزہ ہے فرمایا سا تفالو فتح کنار اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مفترا نہیں ہے اور پھر تم اس آگ سے ڈرو جو کفار کے لیے تیار ہے اور تم کفر ترک کرو اور کتاب کو مانو لیکن فرمایا ولن تفالو یہ بھی سن لو کہ قیامت تک تم ہر نہیں کر سکو گے قیامت آ جائے گی لیکن تم قرآن جیسی مثلیں نہیں بنا سکو گے یہ تفالو جو ہے یہ ایک مستقل اور چیلنج ہے وہ جی۔ سمجھ رہے ہو نا جی خبر دی جا رہی نا پیش گوئی ہے نا کہ تم اگر کرنا چاہو تو کر کر لو خود بھی زور لگاؤ اپنے بزرگوں کو بھی بلاؤ لیکن پھر میں غلط تفالو یہ بھی سن لو تم کر نہیں سکو گے قیامت آ جائے گی لیکن تم یہ کام نہیں کر سکو سمجھ آیا نا جی؟ اس لیے نیچے لکھا ہے موجزہ پیغمبر نکل کام بر اور ہر نہیں کر سکو گے تم کیا مت تک جی۔ کیا مت تک کیا مت تک تم نہیں کر سکو گے کیوں اس لیے کہ لن تفالو کل میں لن جو ہے یہ تعبید نفی کے لیے آتا ہے اس کے لیے تعبید تعبید من ابد سے ہے ہمیشہ کے لیے نیچے کا ہے جی۔ ہمارے پاس عبارت ہے جی۔ ہاں میرے پاس بھی غلط لکھا ہے تعبد نفیے تعطیل ہاں کلمہ لن کا جو ہے یہ تابید نفی کے لیے آتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آتا ہے سمجھا نا سی بلن تفالو اور ہر ہرگز ہر نہیں کر سکو گے تم یہ کام فتح کنارا فتح کنارا پر کیا لکھا ہے دو لفظ لکھے ہیں ایک لفظ لکھا ہے سمرا اخروی کفر کفر کا اخروی نتیجہ اور دوسرا لفظ لکھا ہوگا امر توبیخی چل ہے یہ توبیخ والا ہمارا توبیخ اور زجر کی جا رہی ہے ان کو بس ڈرو تم بچو تم آگ سے وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے <clears throat> پیچھے لفظ آیا تھا سورہ تحریم کے اندر وہ انفسکم نارا والحجارہ وہاں میں نے اس میں جگہ کا حوالہ دیا تھا کہ جہاں میں بات کر کروں گا ہجارہ سے کیا مراد ہے حضرت لوگوں کا ایندھن بننا یہ تو سمجھ آ گئی بات کہ لوگ مجرم تھے اور ان کو آگ میں جلایا گیا بھئی پتھروں سے کیا مراد ہے کہ پتھر ایندھن ہوں گے تو ایک جواب تو علماء نے یہ دیا کہ پتھروں سے مراد ان کے جو ہے بت ہوں گے کیا مراد ہوں گے وہ بزرگوں کو پکارتے تھے مسئلہ علا میں یہ تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ وہ بزرگوں کو نبیوں کو ولیوں کو ملائکہ کو جنات کو پکارتے تھے لیکن وہ چونکہ غائب تھے ان سے تو ان کو یاد کرنے کے لیے ان کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اسنام بنائے ہوئے تھے سجدہ کرتے تھے بظاہر اسنام کے آگے اور مقصود ان کا اسنام نہیں ہوتے تھے وہ بزرگ ہستیاں ہوتی تھیں جن کے وہ اسنام ہوتے تھے یاد ہے نہیں ہے مسئلہ میں تفصیل گزار تو وہ بت جو بنے ہوئے تھے پتھروں کے وہ مراد ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا بتوں کو اب سوال ہوتا ہے کہ لوگوں کا تو قصور تھا کہ انہوں نے شرک کیا بتوں کا اچھا قصور تھا وہ تو جماد ماد ہیں ان کو کیوں جہنم میں ڈالا گیا تو جواب اس کا امام راضی رحم اللہ نے یہی دیا ہے کہ یہ ان کافروں کو اور پریشان کرنے کے لیے کافروں کو کہ جن کے سامنے ہم سجدہ کرتے تھے وہ بھی کڑے ہوئے ہیں سمجھا نا جی ان کو پریشان اور دلیل کرنے کے لیے یہ ان کو بھی ہجارہ کو بھی اسنام کو بھی ڈالا جائے ایک جواب تو یہ ہے لیکن یہ جواب مرجو ہے اس لیے کہ میں نے وہاں عرض کیا تھا مسئلہ میں بات گزری تھی کہ اسنام صرف پتھروں کے نہیں ہوتے تھے سنم کہتے ہیں انسان کی شکل تھا وہ پتھر کا بنا ہوا ہو یا لکڑی کا ہو یا لوہے کا یا پیتل کا یا تانبے کا علاقہ کریں گے سمجھا یہاں تو ہجارہ کا لفظ ہے دوسرا جواب جو اکثر مفسرین کرام نے دیا ہے وہ یہ ہے سمجھ لو بات دنیا کے اندر آگ جلائی جاتی ہے لکڑی کے ذریعے کس کے ذریعے لیکن ایک پتھر ہے ہماری دنیا کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کبریت کہتے ہیں گندھک کیا کہتے ہیں کبریت اور گندھک کہتے ہیں وہ ایسی بلا ہے کہ جناب اگر لوہے کے برتن کے اندر اس کو بند کر کے آگ رکھو تو وہیں اندر اس کو آگ لگ جاتی ہے آگ اس کو جلدی پکڑتی ہے وہ جہاں بھی ہوئے آگ اس کو فوراً لگتی ہے اور اس کی اتنی گندی بدبو ہوتی ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا بڑی بدبو ہوتی ہے اس کی اور وہ بڑا خری انفوظ ہوتی ہے اور آگ اس کو جلدی پکڑتی ہے تو جہنم کی آگ جو ہے اس کا ایندھن وہ کبریت کا پتھر ہے کیا ہے کبریت کا پتھر ہے جہنم کے اندر لکڑی اور کوئلہ نہیں جلایا جا رہا جہنم کے اندر وہ کبریت کا پتھر جلایا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ تاکہ جہنمیوں کو آگ جلدی پکڑے اور وہ آگ بدبودار ہوئے اور گندی آگ ہوئے سریع اور مفود ہوئے کہ اندر تک اثر کر جائے کچھ سمجھ آیا ہے اجارہ سے مراد کیا ہے کیا مراد ہے کبریت کا پتھر مراد ہے لکھا ہے تمہارے پاس ہوں کا اسنام نیچے لکھا ہے برت جہاں ہررا دی سمجھا نا دی جی؟ اور اوپر لکھا پتھر کبریت اگے اگ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وا مجاہد وا باقی صحابہ تابعین سمجھا دی علاق کرے سمجھ رہے ہو تم بلکہ حضرت ابن مسعود کا بھی یہی مذہب ہے اور راجے بھی یہی ہے اس لیے کہ صحابہ کی یہ تفسیر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہی تفسیر فرمائی ہے اس لیے راجہ قول یہی ہے وہ آگ جو ایندھن اس کا لوگ ہوں گے ہجارہ تو اور پتھر ہوں گے او عزت مستحقین نار چل کا ہے نار آپ کے مستحق کون ہیں تیار کی گئی ہے بس کافرین کے کافرین کے لیے اس آگ کو تیار کیا گیا اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے کن کے لیے حالانکہ ہم نے تو حدیث میں بھی پڑھا ہے مسئلہ معلوم ہے کہ جہنم کے اندر کتنی مومن مباحد بھی جائیں گے اور گناہ گار اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اگلی داخلہ جنت کا نصیب فرما دے کتنی مومن گنہگار جہنم میں جائیں گے نا جلنے کے لیے تاکہ پاک ہوئیں پھر جب پاک ہو جائیں گے پھر باہر نکل آئیں گے اللہ تو فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے حالانکہ مسلمان مبحد بھی تو جائیں گے اس جہنم کے اندر سوال سمجھ آیا ہے جواب سے پہلے میں ایک مثال عرض ہوں مثال یہ ہے کہ جیل خانہ تیار کیا گیا ہے قاتلوں کے لیے راہدنوں کے لیے چوروں کے لیے ایسا ہوتا نہیں ہوتا اور مظلوم مولوی بھی جاتے ہیں نہیں جاتے ہاں جی بے قصور جاتے ہیں نہیں جاتے یوسف علیہ السلاط اور تسلیم کا کوئی قصور تھا کہ آپ جیل میں گئے تھے بغیر قصور کے گئے تھے نہیں گئے تھے جس طرح کے جیل خان